ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے کہ کعبے کے رب کی قسم وہی سب سے زیادہ خسارے والے ہیں کعبے کے رب کی قسم وہی سب سے زیادہ خسارے والے ہیں میں نے کہا کہ حضور میری حالت کیسی ہے کیا مجھ میں بھی کوئی ایسی بات نظر آئی ہے میری حالت کیسی ہے پھر میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا رہے تھے میں آپ کو خاموش نہیں کرا سکتا تھا اور اللہ کی مشیت کے مطابق مجھ پر عجیب بے قراری طاری ہو گئی میں نے پھر عرض کی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہے لیکن اس سے وہ مستثنا ہیں جنہوں نے اس میں سے اس اس طرح یعنی دائیں اور بائیں بے دریغ مستحقین پر راہ خدا میں خرچ کیا ہوگا صحیح بخاری حدیث سمر چھ ہزار چھ سو اڑتیس